رب کریم کو مقدر جو ہوتا ہے تبھی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں جیسے محدثین نے لکھا ہے کہ سما رزق انسان کا رزق جیسے مقدر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اسی طرح حدیث کا بڑے استاد سے سننا بھی یہ تقدیر پر مدار رکھتا ہے اسما اور رز سما سننا یہ بھی ایک رزق ہے یعنی اللہ کی طرف سے جس محدث کبیر سے روایت کا سننا لکھا ہو انہی سے وہ سن پاتا ہے ورنہ زمانے کے محدثین تھے اور کبارے محدثین تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ساغر ان کے چھوٹے اساغر جو تھے وہ اپنے بروں تک نہیں پہنچ پائے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے بعد میں بھی یہی مسئلہ ہے حضرت الامام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد اسفار ہوئے لیکن بعض محدثین سے مقدر میں روایت لینا نہیں تھا روایت نہیں لے پائے ان سے بلکہ ایک درجہ نازل ہو کر نیچے اتر کر ان کے شاگردوں سے روایت لی روایت تو ایک بہت بڑی دنیا ہے میرے بھائیوں علم حدیث کیا چیز ہے وہ ہم کیا سمجھیں ہمارے اکابر نے اللہ کے نبی کے اس کلام کے تحفظ اور حفاظت کے لیے کیا مصائب جھیلے علامہ ابو عمر بغدادی رحمت اللہ علیہ الحضرمی فرماتے ہیں کہ حصول علم کے لیے جب میں نکلا ہوں امام احمد کے استاذ ہیں فرمایا میں علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں پانچ موقع ایسے آئے کہ جہاں مجھے پانی نہیں ملا جان جانے کا خطرہ تھا میں نے پانچ مواقع پر اپنے پیشاب کو پی کر کے زندگی گزاری ہے حدیث کو ایسی چیز نہیں ہے ہمارے اکابر نے جو علم حدیث کو حاصل کیا یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف بیٹھے بٹھا علم حدیث ان کو مل گیا ہو آج ہمیں قدر اسی لیے نہیں ہے کہ اس علم عظیم کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا اسی لیے جو چاہتا ہے بول دیتا ہے میرے پاس حدیث ہے حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان جس طرح چاہے اس کے اندر اپنا قدم رکھ دے اور وہ یہ کہہ دے بڑے بڑے دعوے کر دے ہمارے محدثین کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب طرح کے حالات ہیں یہ جن کی مشہور و معروف کتاب قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑی کتاب القتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف جو ہے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حالات مصائب پریشانیاں اور کیا نشیب و فراز آپ کی زندگی کے اندر اخیر میں آپ کو دوبارہ نشاپور سے دعوت ملنا لیکن لوگوں کا یہ بتانا کہ حضرت آپ نشاپور تشریف نہ لے جائیں آپ کے لیے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے مقام خرطنگ پر پہنچے جو آج کل رسیا میں آیا حضرت وہیں مقیم تھے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا انتیس رمضان کو حضرت کو یہ تکلیف دینے والی خبر پہنچی کہ حضرت آپ قطان نشا پور کا سفر نہ کریں آپ کے لیے وہاں کے حالات مناسب نہیں حضرت نے شام ہی میں انتیس رمضان کو اللہ سے دعا کی اللہ رحبت علیہ اللہ اس زمین کی وسعت اور کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی ہے بس اب میں تجھے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے بلا لے تو مجھے اٹھا لے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ شام کو دعا کر رہے ہیں مغرب کے بعد جب مغرب کے موقع پر عید کا چاند طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جیسے دو قول ہیں حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے روانہ ہوتے ہیں عید کا چاند طلوع ہوتا ہے اور حدیث کا چاند غروب ہوتا ہے اور عید الفطر کے دن نماز کے بعد آپ کی تدفین وجود میں آئی دنیا نے اپنے روتے ہاتھوں سے حضرت کو مٹی کے حوالے کیا یہ دنیا کا دستور ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا نظام رب اور نظام نبوی یہی ہے کہ اس کو مٹی کے حوالے کیا جائے بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے حضرت صحابہ نے مٹی ڈالی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ فرما رہی ہے انس اپنے نبی کے جسم پر مٹی ڈالتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں ہسکی چاہتے نہیں آئی تم نے نبی کی قبر پر مٹی ڈال دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاں چاہتے تھے ہمارے ہاتھ کہ ہم اپنے نبی کی قبر پر آپ کے جسم مبارک پر مٹی ڈالے لیکن نبی ہی کے فرمان پر ہمیں عمل کرنا تھا مومن وہ نہیں ہے جو اپنے نفس کو شریعت بنائے مومن وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو شریعت بنائے حضرت نے جو فرمایا علامہ عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ بہت بڑے چوتھی صدی کے محدث گزرے ہیں محدث کبیر ہیں عز الدین ابن سلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء سرتاز اولیاء تمام نبیوں کے سردار لیکن کہیں گے وہی جو آقا نے فرمایا ہے مطلب ہم آقا کے مقام کو رب کے برابر نہیں کر سکتے ہیں رب رب ہے نبی نبی ہے ہم مخلوق کے مقام کو خالق تک نہیں لے جا سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ کو مقام ربوبیت پر پہنچا دیا رب کہہ دیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے کلمے کے اندر ابدیت کو مقدم کیا گیا اور فرمایا اشحد ون محمد ابد ہو رسول ہو پہلے رسول کی ابدیت کا اعتراف کرو اور پھر آپ کی رسالت کا اعتراف کرو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اگر میرے نبی کے قبر پر سجدہ کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو فرمایا قدر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے لیکن خطرہ یہ تھا کہ حضرت کی قبر مبارک کے اوپر لوگ سجدے کریں گے اور حضرت جس بات کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے آپ نے اپنے آخری وقت میں مرض الوفات میں حضرت مرض الوفات آپ کی بیماری کب شروع ہوئی ایک کال کے مطابق پیر کو اور ایک کال کے مطابق بودھ کو آپ کی بیماری شروع ہوئی اور بیماری کی ابتدا آپ کی جو ہوئی وہ درد سر سے ہوئی حضرت بقی غرقت میں تشریف لے گئے تھے جس کو ہم جنت البقی کہتے ہیں جنت البقی میں حضرت تشریف لے گئے تھے وہیں سے آپ کو درد سر شروع ہوا حضرت وہاں سے سر پر پتی باندھ کر تشریف لائے آپ نے اہل قبر کے لیے دعا فرمائی بقی غرقد اور جنت البقی میں اور پھر وہاں سے تشریف لائے بلکہ قبرستان والوں کو الوداع کہا جیسے زندوں کو الوداع کہتے اور پھر اس کے بعد حضرت مکان تشریف لائے اپنے حضر شریفہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عائشہ بھی اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھی تھی حضرت نے فرمایا عائشہ میرے سر میں بہت درد ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میرے درد سر کو دیکھ کر آپ بہانے بنا رہے یہ ایک وہ بات تھی ایک میاں بیوی کی ایک ہسبینڈ وائف کی ہوا کرتی ہے ایک محبتانہ انداز جو ہوا کرتا ہے وہ ورنہ کوئی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا ہے فرمایا ہاں آپ تو یہی تو وجہ ہے کہ واقعت الفق میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ الزام لگا اتنا بڑا الزام اور مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا حضرت پر وہی نہیں اتر رہی تھی اس سلسلے میں حضرت نے میٹنگ بلائی صاحب کرام کی کہ کیا کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاف صاف بات فرما رہے کہ آپ کا نکاح اللہ کے حبیب عائشہ سے کس نے کرایا تھا فرمایا اللہ نے فرمایا یہ الزام کا واقعہ تو اللہ کے حوالے کرو اور باقی جو الزام رکھنے والے ہیں ان کو میرے حوالے کرو ارت عمر کا سیدھا سا مسئلہ تھا ان کو میرے حوالے اور یہ واقعہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو بریرہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی ایسی عیب کی بات کچھ نہیں دیکھی ہاں عائشہ کم سن ہے کم عمر ہے بھولی بھالی ہے بچی ہے آتا گنتے گنتے سو جاتی ہے بکری آتی ہے وہ آتا کھا جاتی ہے مطلب بھولا پن ہے باقی کوئی برائی کا مسئلہ حضرت عائشہ میں نہیں ہے حضرت اسامہ کی گواہی فلاں اور فلاں کی گواہی اور ایک مسئلہ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہے اور ایسے موقع پر حضرت حضرت سعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تقریر کی حضرت سعد نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب اگر انصار میں میرے قبیلے سے ہیں یعنی قبیلے اوس سے ہیں تو آپ مجھے کہیے میں اس کی گردن مار دوں گا کون ہے وہ نبوت کا بدنام کرنے والا اور مقابلے میں ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو دوسرے قبیلے سے تھے خزرت سے تھے انہوں نے فرمایا سعد تم جھوٹ بولتے ہو دونوں صحابی کی آواز بلند ہو گئی اللہ کے نبی ممبر پر ہے اور دونوں کی آواز بلند ہو گئی اللہ کے نبی نے بہت خاموش کیا تب جا کر صاحب کرام خاموش ہوئے یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے حبیب نے امت کو بہت سنبھالا اور ایسے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لے کر اپنے مکان چلی گئی اور مکان جانے کے بعد جو رونا فرمایا ولا لو نومن عجیب لفظ استعمال کر رہی ہے روایت میں فرمایا میں نے نیند کا سرما بھی نہیں لگایا ایسا لفظ استعمال کیا سرما سرما ذرا سا آنکھ میں لگایا جاتا ہے مطلب سرمے کی مقدار بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی اور کیسے نیند آتی میری بچی پر کوئی الزام رکھ دے تو کیا گزرتا ہے وہاں تو عائشہ پر الزام نہیں تھا نبوت پر الزام تھا پوری ایک نبوت کا مسئلہ تھا بہت پریشان اللہ کے حبیب تشیب لے گئے میری عائشہ کا ہے صدیق نے فرمایا وہ کمرے میں ہے رو رہی ہے پریشان حال ہے بخار ہے اس کو حضرت تشریف لے گئے فرمایا عائشہ اگر تجھ سے یہ مسئلہ ہوا ہے تو قبول کر لے اور اگر نہیں ہوا ہے تو اللہ کوئی راستہ نکالے گا وہی نہیں اتر رہی ہے اس مسئلے میں کیا کیا جائے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے حبیب پر وہی وہی اتاری سترہ آیتیں اتری اور نبی مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت میں فرماتی ہے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ شاید میری برات پر نبی کو خواب میں بتایا جائے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے متعلق آیتیں اترے گی جو قیامت تک پڑھی جائے گی مقام عائشہ ہے جب آیتیں اتری حضرت بہت خوش اور ان آیات کو پڑھا اور فرمایا عائشہ تیرے متعلق قرآن میں برات اتار دی ابا جی نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کھڑی ہو جاؤ شکر ادا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ناز و نخروں کا انداز ہوتا ہے نا بیوی کا اپنے شوہر سے وہی انداز حضرت عائشہ نے یہاں اختیار کیا اور فرمایا میں ان کا شکر کیوں ادا کروں میں تو اس کا ادا کروں گی جس نے میرے میری برات اتاری یہ تو سچ مان گئے تھے نبی علیہ السلاۃ وسلام کو کہہ رہے یہ تو سچ مان گئے تھے میں ان کا شکر کیوں ادا کروں میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جنہوں نے میری برات اتاری تو یہ ایک ناز نخرے کا مسئلہ ہوا کرتا ہے کوئی اور اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں نہیں بول سکتا ہے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہا میرے درد سر کو دیکھ کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی درد سر ہے تو حضرت نے مزاحن فرمایا عائشہ اگر تو مر گئی تو میں تیری تزیز و تقفین کا نظام کروں گا اور تیرے لیے اصال ثواب کروں گا تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں میں آج مری اور کل کو میرے بستر پر دوسری کو لے آؤ گے تو ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہی انداز یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لیکن عائشہ کو کیا پتا تھا کہ میرا ہی نبی چند دنوں میں اب جانے والا ہے چند یعنی یہ مرض الوفات کی ابتدا تھی اس ابتدائی بیماری میں چلتے رہے جمعرات کا دن آیا مغرب کی نماز تک تو حضرت نے نمازیں پڑھائی عشاء کی نماز میں حضرت نہیں جا سکے صدیق کے اکبر سے فرمایا مرو اباب نہیں اب الناس ابو بکر سے کہو میرے جگہ پر جنازے کی نماز پڑھا اب میرے جگہ پر نماز پڑھا ہے نے مغرب عشاء جمعرات کی اور جمعہ کی پانچ نماز سنیچر کی پانچ نماز اتوار کی پانچ نماز اور پیر کی فجر کل ملا کر سترہ نمازیں ان سترہ نمازوں میں بیچ میں دو نمازوں میں آنا حضور کا ثابت ہے جس میں حضرت پاؤں گھستے ہوئے تشریف لائے تھے چلا نہیں جا رہا تھا ایک طرف چچا عباس ایک طرف علی دونوں کے کندھوں پر یوں ہاتھ دے کر کے حضرت تشریف لائے تھے نماز کسی حال میں معاف نہیں اجمت درد سر میں نماز چھوڑ دیتی اجمت معمولی بخار میں نماز چھوڑ دیتی میرے نبی اس عالم میں بھی نماز کی پابندی کرتے جا رہے اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے حضرت نے فجر کی نماز اپنے حجر شریفہ میں پڑھی ہمت نہیں تھی مسجد تک اندر جانے کی اپنے حضر شریفہ میں پڑی اور کسی طرف بیٹھے بیٹھے دروازے کے قریب گئے اور دروازے کے اوپر جو پردہ لٹک رہا تھا پردے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد مسجد میں دیکھا صدیق نماز پڑھا رہے تھے صحابہ پڑھ رہے تھے فجر کی نماز ہائے حضرت نے نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد مسکرائے صحابہ فرماتی کہ آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر صفیں جو بنتی بنتی یہاں آ چکی تھی جب کنکھیوں سے دیکھا حضرت کو فرمایا ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ہم خوشی میں نماز نہ توڑ دیں حضرت نے پردہ ڈال دیا محدثین اس پر بحث فرماتے ہیں کہ حضرت کی یہ مسکراہٹ کس بنیاد پر تھی عام محدثین نے یہ لکھا کہ حضرت کی اس مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی کہ اللہ میں آیا تھا اس مشن کو لے کر تو اکیلا تھا تنے تنہا اس مشن کو لے کر کھڑا ہوا تھا آج میری جماعت تیار ہو چکی صحابہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی سم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی جب اپنے مسلح پر صدیق اکبر کو دیکھا تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرض نہیں میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا اس پر وہ خوشی تھی اور یقیناً صدی کے اکبر نے اس امت کو سنبھالا کتنے مسائل وہ کھڑے ہو گئے زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہوئے مسلمت القذاب مدعی نبوت کھڑا ہو گیا اور اسی کے ساتھ اسود انسی اور تلیحا اور شجا نامی عورت اور نہ معلوم کتنے نبوت کے دعوے دار اس وقت کھڑے ہو گئے تھے ان لوگوں کو سنبھالنا کہ کہیں امت ان میں نہ چلی جائے منکرین زکوٰۃ کو سمجھانا دوسری طرف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں حضرت اسامہ کی جو جماعت تیار کی تھی اس جماعت کو روک دیا گیا تھا حضرت کی علالت اور بیماری کی وجہ سے اس جماعت کو روانہ کرنا لوگوں نے بہت کہا صدیق سے حالات مدینے کے ٹھیک نہیں ہیں آپ اسامہ کی جماعت کو نہ بھیجے تو صدیق کا جواب سنیے ابن کثیر نے نقل فرمایا فرمایا کہ اگر ازواج متحرات کی بوتیاں کر دی جائیں اور صدیق کے اکبر کو کتے نوچ ڈالے لیکن میرے نبی نے جس جھنڈے کو باندھا ہے ابو بکر اس جھنڈے کو چھوڑ نہیں سکتا ہے یہ جماعت اپنی جگہ جا کر رہے گی یہ استقامت تھی یہ استقامت تھی صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا مدینہ والوں کو سنبھالا جو لوگ منکرین زکات تھے ان کا مسئلہ پھر صحابہ حضور کے جانے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے حضرات صحابہ کو سنبھالنا اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ابن ہشام نے نقل کیا فرمایا اگر میرے صدیق کی دو سالہ محنت نہ ہوتی تو عمر دین کی اشاعت نہیں کر سکتا تھا فرمایا عمر کے دین کی اشاعت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق کو اپنی جگہ پر دیکھا تو دل میں آیا اللہ اگر مجھے اٹھا بھی لیا تو کوئی حرض نہیں میرا ابو بکر صدیق سنبھال لے گا صدیق نے نماز پڑھا دی حضر شریفہ میں آئے حضرت کو دیکھا فرمایا حضرت آج طبیعت اچھی معلوم ہو رہی ہے آپ کی آج طبیعت میں انشراح طبیعت آپ کی کھلی ہوئی ہے آج کچھ شفاف کو ہو گئی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو مکہ میں سلح پر مجھے تھوڑا سا کام ہے جو کے پیچھے جگہ تھی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں جا کر کیا ہوں دے دی صدیق وہاں پہنچے تھے کے قریب قریب کا وقت ہوا اور اطلاع ملی کہ اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے جیسے ہی صدیق کو اطلاع ملی واپس تشریف لائے مجھے کچھ جب بات آ ہی گئی ہے تو ایک دو باتیں اس پر عرض کرنا ہے اسی لیے میں اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں صدیق دورے دورے تشریف لائے اپنی بیٹی ہی تھی حجرے میں پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سیدھے حجرے شریفہ میں تشریف لے گئے یمنی چادر حضرت کے اوپر اڑائی گئی تھی صدیق اکبر نے سر سے چادر ہٹائی اور پیشانی مبارک کو بوسا دیا اسی سے علماء نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ میت کو بشرتے کہ وہ محرم ہو اجنبی عورت نہ ہو یا پھر اپنا شیخ اپنا استاذ اپنے والد اپنی ماں اپنی خالہ اپنی پھوفی اگر ہو اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں یہ اسی سے مسئلہ نکالا ہے صدیق اکبر نے حضور کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے بعد فرمایا اللہ اجماء اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اللہ کے حبیب اللہ آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا یعنی آپ بھی مر جائیں اور آپ کی شریعت بھی ختم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کی شریعت انشاءاللہ قیامت قیابت تک زندہ رہے گی تابندہ و پائندہ رہے گی اور اور چمکتی رہے گی یاد رکھو میرے بھائیو حق حق جو ہے نا وہ وقتی طور پر دب سکتا ہے مت نہیں سکتا یہ اصول ہے جال حق کو وضاحقل باطل حق وقتی طور پر دب سکتا ہے لیکن مت نہیں سکتا اور باطل وقتی طور پر ابھر سکتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ قرآن اصول ہے آج وقتی طور پر ہمیں یہ باطل ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے حق حق ہے باطل باطل ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ باطل کے ابھرنے میں بھی سب سے زیادہ حصہ مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعتوں کے سودے کیے ہیں اور قرآن کی اہمیت کو ختم کیا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ باطل کو ابھرنے کا موقع ملا میں حج کے اندر باب العمرہ سے اوپر شیخ ابو النجم مصری دعوت برکاتوں کے بیان میں حج کے اندر میں بیٹھا ہوا <laughs> تھا رم شریف میں اسی سال کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے عشاء کے بعد کے بیان میں ایک عجیب بات کہی لوکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جذبات میں فرمایا کہ اس وقت امت اتنی گر چکی ہے کہ اگر اس امت کا نبی موجود ہوتا تو یہ امت اپنے نبی کا بھی اس وقت سودا کر دیتی یہ امت کا گناؤ نہ پڑ یہ چند کوریوں میں جو سنت کو بیچنے پر آ گئی یہ حلال و حرام کی تمیز کو صرف دولت کی بنیاد پر چھوڑ دیا جس نے نکاح اور زنا کے فرق کو صرف خواہشات کی بنیاد پر چھوڑ دیا آج امت سے بتائیے میرے جوانوں کہاں ہے وہ نکاح اور زنا کا فرق میں نے کل ہی ایک روایت سنائی کہ مسلم شریف میں ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک زوز محترمہ تشریف فرمائے اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت نے اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا احتجیبہ پردہ کرو جاؤ پیچھے چلی جاؤ پردہ کرو ان دونوں بیویوں نے حضرت سے فرمایا عبداللہ تو نابینا ہے حضرت نے فرمایا افامیا وانی انتما ارے وہ نہیں دیکھتا ہے تم تو دیکھ رہی ہو اس کو اگرچہ وہ نہیں دیکھتا ہے تب بھی تم پردے میں چلی جاؤ جہاں ایک نابینا کے آنے پر میرا نبی پردہ کروا رہا ہو وہاں چیٹنگ پر اور پھر اور جو ویب سائٹ پر اور ورک شاپ پر اور فلا اور فرا پر میرا جوان جو اجنبی عورتوں سے باتیں کر رہا ہے کیا اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کیا اس کی کوئی اجازت ہو سکتی ہے کیا ہم نے اپنی شریعت کو نہیں بیچا ہے کیا اپنے ہم نے اپنی شریعت کو پامال نہیں کیا باطل کو ابھرنے کا موقع تو ہم نے دیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مضمون ذکر فرمایا لیکن اس مضمون سے پہلے میں ایک بات ذکر کروں دیکھیے آج اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے آپ کی وہاں بھی دیکھیے آئے دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں آئے دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں یوروپ پورا دیکھ لیجیے نارتھ امریکہ دیکھ لیجئے ساؤتھ امریکہ دیکھ لیجئے اور اس کے علاوہ جنوبی افریقہ دیکھ لیجئے شمالی افریقہ دیکھ لیجئے بلکہ ہندوستان میں میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے کہ آئے دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے میرے نبی علیہ سلاح وسلام یہ فرما کر گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے میرا دین ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر کے رہے گا بہت خوشی کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے لیکن جہاں دین اتنی تیزی سے پھیر رہا ہے اور اللہ جہاں لوگوں کو دین کی ہدایت اور ایمان کی ہدایت دے رہا ہے وہاں پر ہمارے لیے رونے کی ایک بات ہے اور وہ رونے کی بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بدماشیاں ہماری نالائکیا ہماری سنت سے دوری ہماری سنت سے بغاوتیں اور اور اور جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وہ توہینی باتیں ہماری جس کی بنیاد پر کہیں یہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ ہم کو ایمان سے نہ نکال رہا ہو اور دوسروں کو ایمان میں داخل نہ کر رہا ہو ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تم امثالكم تم میرے نہیں بنو گے میں تم سب کو نکال دوں گا اور میں اپنے دوسرے بندوں اور بندیوں کو ایمان میں لے آؤں گا وہ تمہاری طرف ان نہیں ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ میرے سر پر امامہ بھی رہ گیا میرے سر پر توپی بھی رہ گئی میرے میرے بدن پر کرتا بھی رہ گیا یہ سب کچھ رہ گیا اور میرا نام حنیف اور محمد اور قاسم اور سب کچھ رہا لیکن اندر سے ایمان کی مایا اللہ نے سلب نہ کر لی اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو کہیں اپنے ان بندوں کو ایمان کی دولت سے نہ نواز رہا ہو جو دین کے پابند بنے شریعت کے پابند بنے اور ایسے پابند بنے کہ ہمیں بھی شرما دینے والے ہو ایسے اعمال کے وہ پابند بنے کہ ہمیں بھی شرما دینے والے ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنے اندر جگہ دے مبارک زندگی کو اپنے اندر جگہ دے حضرت صدیق نے فرمایا لاجما اللہ علیہ کا اللہ اللہ کے حبیب دو موتیں آپ پر کبھی نہیں ہوگی آپ بھی آپ کی شریعت بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد جو لمبا چورا واقعہ اور تفسیر ہے میں اس تفسیر کی طرف جانا نہیں چاہتا لیکن یہاں ایک سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدیق اکبر ابھی ایک دو گھنٹہ پہلے جب یہاں سے نکلے ہیں تو یہ کہہ کر نکلے ہیں کہ حضرت چہرے انور پر بڑی بشاست ہے آج تو آپ چہرے آج انشرا ہے آج کچھ شفا سی نظر آ رہی ہے اور ایک دو گھنٹے میں انتقال کا اور وفات کا مسئلہ پیش آ گیا ابھی شفا تھی اور اتنی دیر میں وفات کا مسئلہ حالانکہ اگر بیماری بڑی ہو تب کو یہ مسئلہ ہو سکتا تھا حضرات محدثین نے اس پر ایک بڑا عجیب جواب دیا ہے خصوصاً ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے قطب العالم حضرت گنگوئی کے حوالے سے جواب نقل کیا فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ والوں کے انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں اور ان کی زندگی کے جو اچھے اعمال ہے اس کے نور کو ان کے چہرے پر ڈال دیا کرتا ہے دیکھنے والے اسی کو صحت سمجھ لیا کرتے ہیں جب عام اہل اللہ کی نیکیوں کا یہ عالم ہے کہ اس کی وجہ سے اہل اللہ کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو کیا خیال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے انوارات کا اور آپ کی عبادتوں کے نور کا اسی نور کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحت سمجھ لیا اور صحت سمجھ کر کے یہ کہہ دیا کہ حضرت آج طبیعت اچھی سی معلوم ہوتی ہے حضرات علماء نے لکھا ہے ابن قیم علیہ الرحمان لکھا ہے فرمایا کہ نیکیوں کا اثر بھی مرنے سے پہلے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کی شکل ہوتی ہے نورانیت کی اور فرمایا گناہوں کا اثر بھی مرنے سے پہلے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کی اور اس کی علامت ہے سیاہی کی سوداوت کی کالے پن کی کہ اس کا چہرہ ایک فیقہ پڑ جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے یہ اس کے گناہوں کا اثر ہے نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے اسی لیے ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکد جب حضرت کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو حضرت نے ایک دعا فرمائی اور اصل میں حضرت کو یہ دعا یاد آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنجری نو میں جب سورج گرہن ہوا تو اس موقع پر اگلے ہی دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت کے بیٹے ہیں ان کا انتقال ہوا تھا اور دوسرے دن صبح میں سورج گرہن ہوا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ سورج کو جو گرہن لگائے وہ ابراہیم کی موت کی بنیاد پر لگا ہم جیسے ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ ہاں ہاں میرا مقام دیکھ لیا ہماری وجہ سے تو آفتاب کو بھی گرہن لگ جاتا ہے خوش ہو جاتے ہیں حضرت نے فرمایا حضرت توحید کو بیان کرنے تشریف لائے تھے حضرت توحید میں شرک کی آمیزش قطعاً پسند نہیں فرماتے تھے حضرت نے خطبہ دیا سورج گرہن کے موقع پر بہت لمبی نماز پڑھائی کتنی لمبی نماز پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران دو صورتیں مکمل پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ نساء حضرت نے پڑھی یعنی قریب چھ پارے پڑے دو رکو کے اندر اور اس کے بعد حضرت نے ممبر پر چڑھ کر ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكشفان لموت احد ولا لحياته اس کا تعلق کسی کے موت اور حیات سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ تو اللہ کی نشان آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے اپنی قوت بتانا چاہتا ہے اپنی طاقت بتانا چاہتا ہے یاد رکھو میں نے آج ہی لیسٹر میں ایک بات کہی کہ اللہ نے اس امت پر اپنی رحمت کو جتنا ظاہر کیا ہے اتنا عذاب کو ظاہر نہیں کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنی رحمت کو جتنا ظاہر اتنی اتنا جو ہے قہر اتنا عذاب یہ ظاہر نہیں فرمایا اگر ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے قہر اور اپنے عذاب کو تو نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا بخاری شریف کی روایت میں میں جو جانتا ہوں وہ اگر تم جاننے لگو ل تم کلیلا ولا بقی تم کفیرا تو تمہارا رونا کم ہو جائے گا اور تمہارا ہنسنا زیادہ ہو جائے تمہارا تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا تو اس امت پر اللہ نے قہر نہیں کھولا بلکہ رحمت ہی رحمت کو لی رحمت اور اسی لیے تو ہم گناہ کر رہے ہیں رحمتوں کی امید پر تو آج جو گناہ ہو رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر کہ اللہ تو رحمان رحیم میں معاف کر دے گا اسی بنیاد پر تو ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے رحمتوں کی امید پر گناہ نہ کرو کیا معلوم توبہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی کیا معلوم توبہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں اس لیے رحمتوں کی بنیاد پر گناہ نہ کرو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سورج گرن ہوا حضرت نے خطبہ دیا اور فرمایا یاد رکھو اس کا تعلق کسی کی موت اور حیات سے نہیں ہے میرے بیٹے کی موت سے نہیں یہ تو اللہ کی ایک نشانی ہے اللہ اپنی قوت کو بتانا چاہتا ہے اس موقع پر حضرت نے جو دعا فرمائی تھی سورج گرہن کی نماز کے بعد جو بخاری شریف میں منقول ہے اللہ اعوذ کا من عذاب القبر اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں محدثین سوال فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کے موقع پر عذاب قبر سے کیوں پناہ مانگی دونوں میں کیا نسبت ہے کیا تعلق ہے حافظ ابن عبرانی وہ بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے اس پر یوں لکھا فرمایا کہ سورج گرہن کے موقع پر جو اندھیرا ہوا اور اثر کے جیسا وقت ہو جاتا ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اثر کے وقت جیسا ہوتا ہے نا اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب اس کو سوال کے لیے بٹھاتے ہیں تو اس کو اثر کی طرح اندر میں نظر آتا ہے تو حضرت کو اس اندھیرے کو دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ گیا اور حضرت نے دعا فرمائی اللہ عذاب القبر اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں ٹھیک اسی طرح حضرت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو حضرت نے ایک عجیب دعا فرمائی وہ دعا لکھ کر لے جاؤ اپنے دلوں پر اور دعائیں کرتے رہو حضرت نے دعا فرمائی اے اللہ جیسے تو نے آفتاب کو بے نور کر دیا مرنے سے پہلے تو میرے چہرے کو اس طرح بے نور نہ کرنا جیسے تو نے آفتاب کو بے نور کر دیا مرنے سے پہلے میرے چہرے کو بے نور نہ کرنا لوگ میرے چہرے کو دیکھ کر کہیں مجھے منحوس نہ کہہ دے بھائی اپنی زندگی کو رضا والی بناؤ اللہ کی مرضیات والی بناؤ بغیر دنیا کے زندگی گزر سکتی ہے لیکن اللہ کی رضامندی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی اللہ کی رضا کے بغیر چین نہیں مل سکتا اللہ کی رضا کے بغیر سکون نہیں مل سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ڈالنے والے بنے یاد رکھو یہ مسئلہ ہمارا آئیڈیل اگر کوئی ہو سکتا ہے ہمارا امام اگر کوئی ہو سکتا ہے ہمارا پیشوا اگر کوئی ہو سکتا ہے ہمارا رہبر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو پہلے قرآن کریم ہے اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے یہ دونوں قرآن ہے ایک پڑھا جانے والا قرآن اور ایک چلتا پھرتا قرآن جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہے اسی لیے حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کے اخلاق کیا تھے فرمایا فروخل القرآن آپ کے اخلاق جو قرآن کہتا تھا وہ آپ کے اخلاق تھے آپ کی زندگی قرآن سے اپوزٹ نہیں تھی جو قرآن نے کہا اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے بتایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی مبارک زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنے والے بنے تو میں اس پر ایک بات کہہ رہا تھا کہ انوارات بھی چہرے پر آتے ہیں عبادات کے انوار اور گناہوں کی ظلمت بھی چہرے پر آتی ہے بلکہ اس کا اثر قبر اور مٹی تک منتقل ہوتا ہے اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے سال بھر مٹی سے خوشبو آتی رہی مٹی سے یہ امام بخاری کی مبارک زندگی کے اثرات تھے ابو ذرا راضی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے کئی برسوں تک آپ کی قبر مبارک سے خوشبو آتی رہی علامہ موسا بازی علیہ الرحمٰ ابھی کے انتقال کیے ہوئے ان کی قبروں پر جانے والوں نے بتایا کہ ہمیں آپ کی قبر سے کئی وقت تک خوشبو آتی رہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھتا ہے کہ آپ کی مٹی کو ہاتھ میں لیتے تھے قبر کی تو چوبیس گھنٹے تک وہ مٹی ہمارے ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ جاتی تھی مٹی کے ذریعے سے ہاتھوں میں خوشبو آ جاتی آج بھی اگر آپ اہد کے اندر چلے جاؤ اور ذرا توجہ سے اگر آپ وہاں رہو گے اور وہاں اگر ناک کو لگاؤ گے تو آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصابق عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے وہ خوشبو آتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی یہ سب نیکیوں کا اثر ہے تو برائیوں کا اثر بھی دیکھیے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بڑے حضرت علیہ الرحمٰ رائے پور میں تھے اور رائے پور جاتے ہوئے بیچ میں نہر پڑتی ہے ایک صاحب کے پاس مٹکا تھا مٹکے میں پانی بھرا تو نہر میں پانی میٹھا ہے اور مٹکے میں کروا ہو جاتا ہے پھر ڈال دیا پھر بھرا تو مٹکے میں پانی کروا ہو گیا پھر مٹکے میں بھرا تو کروا ہو گیا حضرت سے فرمایا کہ حضرت یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پانی میٹھا ہے مٹکے میں کروا ہو جاتا ہے حضرت مراقب ہوئے تھوڑی دیر اور اس کے بعد فرمایا بھائی قبر والے کے لیے دعا کرو اللہ اس کی مغفرت فرمائے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم دعا کس کی کرا رہے ہیں اور حضرت کس کی دعا کر رہے ہیں ایسے موقع پر جب حضرت سے سوال ہوا تو حضرت نے فرمایا اللہ نے میرے قلب پر ایک بات ڈالی اور وہ بات یہ ہے کہ یہ کا جو ہے کسی قبر کی مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اس کے اثرات مٹی میں آئے اور مٹی سے مٹکے میں آئے اور مکے سے پانی میں آئے یہ یہ جو ہے گناہوں کی نفوستیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت پاکیزہ بنائے میں نے جو قرآن کی ایک آیت پڑھی مجھے تو اس پر کچھ کہنا تھا لیکن بات کچھ اور ہی چل پڑی یہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے ان نہ فتیت آمن و بربیم وزد ہوگا میں نے جب میرے جوان بھائیوں کو دیکھا تو میرے دل میں یہ آیت آئی کہ چلو میں اسی پر کچھ باتیں کہہ دوں تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے امام غزالی نے لکھا ہے ایک جوان بنتا ہے ایک معاشرے کو بناتا ہے اور ایک جوان بگڑتا ہے تو ایک معاشرے کو بگاڑتا ہے اور امام غزالی نے ہی میں لکھا ہے کہ ایک عورت بنتی ہے ستر اولیاء سے افضل ہے اور ایک عورت بگڑتی ہے تو ستر بدماشوں سے بدتر ہے احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے ہے جوان جب بنتا تو اس کی جوانی اللہ کو بڑی پیاری ہے میں ایک واقعہ ایک جوان صحابی کا نقل کروں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں کوبا میں کوبا ہی میں رہتے تھے طلحہ بن برا وہ نوجوان صحابی جب میرے آقا ہجرت کر کے آئے تو یہی طلحہ تلوار کے ساتھ یوں آگے آگے حضرت کے استقبال میں چل رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تپا استقبال کرنے والوں میں ہے بیمار ہوئے نبی علیہ السلام کو پتا چلا میرا طلحہ بیمار ہے حضرت عیادت کے لیے تشریف لے گئے حالات دیکھ کر کے بھاپ لیا نبی علیہ السلام نے کہ اب میرا طلحہ جیے گا نہیں پینتیس سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ طلحہ کا انتقال ہوا جوانی میں انتقال ہوا طلحہ کو کسی نے بتا دیا کہ حضرت یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اب طلحہ جیے گا نہیں اور یہ بھی کہہ کر گئے کہ اگر طلحہ کی موت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا میں جنازے کی نماز پڑھانے آؤں گا حضرت طلحہ نے جب اس کو سنا تو حضرت طلحہ کی بات سنیے فرمایا دن میں موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع کرنا رات میں موت ہو تو میرے نبی کو تکلیف نہ دینا تم ہی لوگ مجھے دفن کر دینا لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑا نماز پڑھائے تاکہ شاید اس کی دعا لگ جائے مرحوم کی مق اور تو منع کر رہا ہے کیوں منع کر رہا ہے حضرت طلحہ کے دلی جذبات میرے جوانوں کو نصیب ہو جائے طلحہ کے دلی جذبات طلحہ کیا کہہ رہے فرمایا مدینہ اور کوبا کے بیچ میں مدینہ اور کوبا کے بیچ میں یہودیوں کے قبیلے ہیں بنو قریضہ بنو قینا کا یہ قبیلے ہیں میرے نبی میری محبت میں یقیناً رات کو بھی چلیں گے لیکن اگر رات میں کسی نے کسی یہودی نے میرے نبی کو تکلیف پہنچا دی میں نے زندگی میں میرے نبی کو نہیں پہنچائی چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد بھی میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو کیا جذبات تھے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا میں چاہتا ہوں میری وجہ سے نبی کو تکلیف نہ ہو اس لیے دن میں موت ہو تب تو بتانا رات میں موت ہو تو نہ بتانا اللہ کا کرنا کہ رات ہی میں ان کی موت ہوئی صحابہ نے حسب الوسیت ان کو رات میں نماز پڑھ کے دفن کر دیا صبح اطلاع دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیب لائے حضرت نے فرمایا میرے طلحہ کی قبر بتاؤ تشریف لے گئے ایک کال کے مطابق حضرت نے دوبارہ نماز پڑھی چونکہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نماز پڑھ لی جاتی ہے تو ولی کو حق ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے حضرت نے دوبارہ نماز پڑھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق حضرت نے جو دعا فرمائی طلحہ کے لیے وہ روایتوں میں بھری پڑی ہے اللہ الک طلحہ تھا اللہ الک طلحہ تھا وہ انت تزحق الئی وہ وہ لئی اے اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ چکا ہے تو میرے طلحہ سے اس طرح ملنا کہ میرا طلحہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور تو میرے طلحہ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ نے اتنی بڑی دعا دے دی طلحہ کو فرمایا یحبنی و یحب اللہ میرا طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے اللہ سے محبت کرتا تھا کیوں میں اس کو یہ دعا نہ دوں میرے بھائیوں ایک جوان بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے ایک جوان بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے وہ چند نوجوان تھے یہ تھام لی کہ جان جا سکتی ہے لیکن شرک نہیں کریں گے ان نہ فت ان عام و برت جب تھام لی ایمان کے اوپر تو رب کریم نے ان کی وہ مدد فرمائی وہ نصرت فرمائی کہ سارے تین سو سال تک ایک گار میں گوفا میں سوتے رہے لیکن زمین پر ان کے بال کو بھی حرام کر دیا تھا ایک بال تک زمین نے نہیں کھایا حالانکہ زمین کی خاصیت ہے کہ ہفتے میں کھانا شروع کر دیتی ہے زمین دور کی بات بستر کھانا شروع کر دیتا ہے اگر مسلسل بستر پہ سوتے رہو تو بستر بھی کھانا شروع کر دیتا ہے سارے تین سو سال کے قریب تین سو سال کے قریب سنا سمیا یہ تین سو اتنی لمبی مدت وہ سوتے رہے اور ان کا ایک بال تک ایک بال تک زمین نے نہیں کھایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کی اسی طرح حفاظت فرمایا کرتے ہیں اسی طرح ترقی دیا کرتے ہیں اور میں نے جو حدیث بڑی بخاری اور مسلم کے حوالے سے لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا سب آت اللہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان سات قسموں میں ایک وہ ہے شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جوان کی زندگی عبادت میں گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض کو پابندی سے ادا کرنے والا ہو اس کا دل فرائض سے لگا ہوا ہو کہ اذان ہوئی ہے مجھے نماز پڑھنا ہے رمضان ہے مجھے روزہ رکھنا ہے مالدار ہوں مجھے زکات دینا ہے زندگی میں حج فرض ہے مجھے اول وقت میں حج کو ادا کر لینا ہے ایک کام تو یہ اور دوسرا کام حلال روزی کھانے والا ہو شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا ولی وہ ہے کہ جو فرائض کو پابندی سے ادا کر لے اور حلال روزی کو کھانے والا بن جائے شاہ ولی اللہ صاحب قسم کھا کر حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں خدا پاک کی قسم اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گی یہ شاہ صاحب نے ویسے ہی قسم نہیں کھا لیے تو دو کام اگر میری جوانی کے اندر میں نے یہ کام کیا اور دوسری طرف میں حلال کا کھانے والا بنا دوں اخلاق حسنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں ان اخلاق حسنہ پر میں نے اپنے آپ کو ڈالا موبائل کی گندی دنیا سے اپنے آپ کو بچایا گندی دنیا جو موبائل کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا گندے فلموں سے گندی تصویروں کے دیکھنے سے اگر اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلب پر نورانیت ڈالیں گے چلا پیدا کریں گے اور ہمارا قلب منور اور مچلا ہوگا یہ یہ ہماری جوانی کو بنانے کی چیز ہے اور پھر ترمیدی شریف کی روایت ہے جس نے اپنی جوانی میں نوافل کی پابندی کی ہو اور برہاپے میں وہ ان نوافل کو نہیں پڑھ سکتا مثلا مثلاً شراب سوابین جوانی میں خوب پڑھتا تھا برہاپا آ گیا بیمار ہو گیا اب نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پڑھے ہوئے بھی اللہ اس کو برہاپے میں ثواب دیتا رہے گا بغیر پڑھے ہوئے بھی بڑھاپا آ گیا بیماریاں آ گئی سفر ہے نہیں پڑھ سکتا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے جوانی اللہ کو پیاری ہے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادتوں میں گزارو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلم علا سید عنا و شفیع وسلم محمد وبارک وسلم الحمد لله رب العالمين للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عنا اللہ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کا ذوق نصیب فرما آپ کی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہمارے جوانوں کو محبت سے مالا مال فرما اے اللہ تیری محبت سے ان کے دل کو آباد اور شاداب فرما اے اللہ میرے مکان کے سامنے کوئی کچرا اور کوڑا کبار ڈالتا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے اے اللہ دل تیرا مکان ہے اس پر ہم نے گناہوں کا کتنا کوڑا کبار ڈال رکھا ہے اللہ تجھے کتنا غصہ آتا ہوگا لیکن تو رحیم کریم حریم بردبار ہے جو اپنے بندوں کی پکڑ نہیں کرتا ہے اے اللہ آج تک آپ نے پکڑ نہیں فرمائی آئندہ بھی آپ پکڑ نہ فرمائیے ہمیں معاف فرما دیجیے ہمیں معاف فرما دیجیے ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہماری اولادوں کو نیک سال احمدی اور فرما بردار بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ بگڑنے پھسلنے ضلالت اور گمراہیوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اللہ الله بیماریوں سے شفا عطا فرما بیماروں کو شفا دائمہ عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما کینسر سے حفاظت فرما برین ہیمریج سے حفاظت فرما اے اللہ فالج سے حفاظت فرما اے اللہ محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا ماں دل الموت کی زندگی آسان فرمانا اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کا انتظام فرما دے جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ برحمتك يا ہی اجمائے تمام احباب کا انتہائی شکریہ کہ آپ جم کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا عمل کی عطا مجھے لا فرمان